اور انہیں گناہوہے کی شامت سے بچے لے اور جسے تو اس دن گناہوہے کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نہیں اس پر رحم فرمایا اور یہی بڑی کامیابی ہے